تعلم الله الله له ملك السماوات وما لكم من من دون ولي ولا نصير کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار